کام کو مضبوط کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے اس میں حسن پیدا کرتا ہے یہی بات قرآن نے بیان کی ہے اللہ بھی خلق الموت ابل حیات ہے لیا بلا تم ام احسن عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے تمہارا امتحان لے کہ احسن عمل کون کرتا ہے یعنی عمل نہیں بلکہ احسن عمل عمل اور عمل کا حسن یہ کون پیدا کرتا ہے یہ زندگی اور موت کا جو امتحان جو امتحان ہے اس امتحان کا یہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے عمل کا جو حسن ہے یہ نبی اسلام کی سنت سے پیدا ہوتا ہے احسن الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے احسن جو ہدایت ہے طریقہ ہے سب سے خوبصورت جو عمل ہے اور منحج ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کا عمل ہے عمل کا حسن نبی اسلام کی اتباع سے اور اگر کوئی عمل انسان کو اچھا لگے خوبصورت لگے لیکن وہ نبی اسلام کے طریقے سے ثابت نہ ہو وہ خوبصورتی وہ حسن شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ آب نے فرمایا ہے کہ نہ رہوں الشیطان شیطان ہے کہ شیطان برے اعمال کو خلاف دین طور طریقوں کو بندوں کے لیے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اللہ کے رسول کے نافرمانی کو بندے کے سامنے بڑا سجا کر پیش کرتا ہے جس وقت شیطان کو دھتکارا گیا اور ابلیس کو راندہ روزگار کیا گیا اس موقع پر بھی اس نے کہا تھا لن لا ہوں کہ میں اپنا راستہ تیرے بندوں کے لیے سجا کر پیش کروں عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے دو طریقوں سے ایک حسن اتقان نبی اسلام کی سنت کی تنفیز میں کہ اس عمل کو اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق بنایا جائے بلکہ ہر عمل میں انسان یہ کوشش کرے بقول ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے بڑی چوٹی کے محدث تھے حب الحب کا ہر ہسی میں سنت رسول اللہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ اگر میرے سر میں خارش ہو تو وہ خارش بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کروں یہ ہے عمل کا اطقان عمل کا حسن نبی اسلام کی سنت کی تنفیذ اس عمل کو اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور اگر کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے پھر بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہے خوبصورت ہے مجھے پسند ہے تو یہ حسن شیطان کی طرف سے کیونکہ شیطان نے بھی اپنے راستے کو سجا کر پیش کرنے کا اندیا دیا تھا کہ معصیتوں کا راستہ بدایات کا راستہ خرافات کا راستہ بڑا سجا کر پیش کروں گا لہذا اس حسن اور اس حسن میں فرق کیجیے اور یہ بات طے کر لیجیے کہ اصل نبی اسلام کی سنت کی تطبیق اور سنت کی تنفیذ یہ اس عمل کے حسن کی اساس ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ عمل کرے اس میں اطخان پیدا کر دے خوبصورتی پیدا کر دے حسن پیدا کر دے اور یہ حسن نبی اسلام کی اتباع ہے اگر اس طریقے سے عمل ہو تو اس عمل کی برکت یہ ہے صحیح مسلم نبی اسلام کا فرمان ہے حسن اسلام و احد تم حسنت حسن ادا صد احمد جب انسان اس طریقے سے اپنے اسلام کو بنا لے اپنے عمل کو سجا لے اس میں ادخار پیدا کر دے خوبصورتی پیدا کر دے تو فرمایا کہ پھر جو نیکی وہ کرے گا وہ کم از کم دس گنا شمار ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا اللہ اس کو بڑھا دے گا اور سات سو گنا کر دے گا یہ اضافہ مقدار کا ہے کہ اس کی مقدار سات سو گنا تک بڑھ سکتی اضافہ حجم میں بھی ہو سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حتہ تصویر مثلا احد کہ تمہاری ایک کھجور کے کے دن تمہیں اہو پہاڑ کے برابر نظر آئے گی اس کا حجم اور وزن بڑھ بڑھ کے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا جس قدر یہ حسن بڑھتا جائے گا اس قدر اللہ کی طرف سے نیکی کا سلا اور اس کا اجر بڑھتا جائے گا لیے پیغمبر السلام کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ تم المیزان نصف المیزان بلحمد لہٰ تم بندہ سبحان اللہ کہے ہر کہنے والا نہیں وہ کہنے والا جس کی اساس عمل کے اتقان پر ہے جو بنیادی طور پہ اس منحل کو سمجھتا ہے کہ جو کام کرنا ہے پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق کرنا یہ شخص اگر سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا آدھا نظام بھر دے گا الحمدللہ کہے گا اللہ پورا بھر دے گا اس بات سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت اصل بندے سے عمل کا حسن طلب کرتی ہے عمل کا ڈھیر نہیں کہ ڈھیر لگاتے جاؤ امبار لگاتے جاؤ اور حسن و کی طرف توجہ نہ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کا شعور نہ ہو ایسے عمل کا کوئی فائدہ بلکہ شریعت چاہتی ہے عمل کا حسن عمل کا اتقان وہ تھوڑا عمل بھی باہر کرتے صبا کا در ہم درہم رسول اللہ کا فرمانے کے کل ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا ایک درہم سب تک لے گیا ایک لاکھ درہم پر جب صحابہ نے تفصیل معلوم کی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل در حقیقت دو شخصوں نے صدقہ دیا تھا ایک شخص نے ایک درہم دیا تھا اور دوسرے نے ایک لاکھ درہم خرچ کیا تھا اللہ کے دربار میں زیادہ فتی رائی اور قبولیت اور اجر اس شخص کو حاصل ہوا جس نے ایک گرہن دیا تھا ایک لاکھ گرہن والا ثواب پا گیا اجر پا گیا لیکن ایک درہم والا زیادہ اجر پا گیا وہ زیادہ آگے بڑھ گیا زیادہ ثواب کما گیا یہ اطخان عمل نبی اسلام کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے ایک درہم دیا تھا اس میں اخلاص اور مسامت کا جذبہ زیادہ تھا اس کے پاس دو درہم تھے سدا کا بنس سے مال ہی اس نے آدھا مال اللہ کو دے دیا جس کے پاس جس نے ایک لاکھ درہم خرچ کیا وہ لاکھوں درہموں کا مالک تھا اس نے اپنے مال کا ایک جز یہ ایک لاکھ درہم دے دیا یہ مال مقدار میں زیادہ تھا اس کا مال مقدار میں کم تھا لیکن اس کا جذبہ نیت اللہ سے اجر کمانے کی خواہش یہ زیادہ ظاہر ہوئی زیادہ ثابت ہوئی تصدا کا بنس سے مال ہی اس نے آدھا مال اللہ کو دے دی اللہ زیادہ قبولیت عطا فرما تو عمل میں اتقان یہ کیسے پیدا ہوتا ہے ایک تو سنت رسول کی تطبیق نبی اسلام کا طریقہ آپ کی ہدایت آپ کی سنت کی تنفید دوسرا اس عمل میں اخلاص اور اس عمل میں جذبہ ہو مسالت اور مسابقت کا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق ہو اللہ کی محبت کمانے کے حرص ہو یہ حرص جتنی زندہ ہوگی جس قدر یہ حرص زیادہ بیدار ہوگی اتنا وہ انسان زیادہ اللہ کے دربار میں پذیرائی کا مستحق ہوگا جو بھی عمل کریں اس عمل کی اساس یہ اتقان ہو نگر اقدام کی حدیث ہمارے سامنے ہو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے جو بندہ جو عمل کرے اس میں اتقان پیدا کرے اتقان سنت کی مطابقت کے ساتھ اتقان اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ اتقان حرص اور طلب کی بیداری کے ساتھ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طلب اس میں کبھی مانگنا پڑے بلکہ وہ بیدار رہے وہ تیز ترین ہوتی جائے ایک شوق اور ایک لگن کی حد تک جیسے وہ پاشا نے کہا تھا خود اللہ یہ جہاں ہو ہوں رسول اللہ صلی اللہ جن ستر ہزار افراد کا آپ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے بلا اجاز اور بلا حساب جنت میں جانا ہے کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے فرمایا کہ انت میں سے بشارت مل گئی تم انہیں سے ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں فرمایا کہ سب تک لے کے اس کا کیا معنی ہے دونوں صحابی تھے اور دونوں کی طلب ایک ہی تھی لیکن اکاشا بازی جیت گئے جس کا معنی یہ کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں اتاشا کے ہرس اور طلب زیادہ تھا تبھی تو اس نے فوراً کہا کہ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر لیں یہ جذبہ ہمیشہ بیدار رکھے بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے گھڑی ہوتی اور اللہ رب العزت بندے کے اس جذبے کو دیکھ کر اسے قبول کر لیتا جیسا کہ اکاشا کو قبول کر لی اور وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور جنتی ہے بہشتی ہے تو یہ علامتیں ہیں ہے کے حسن کی بڑے بڑے عمل آتے ہیں بڑے بڑے مواقع آتے ہیں جیسے اب قربانی کا عمل آنے والا قربانی بہت بڑا عمل بہت بڑا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اسی لیے کہ نمبر اسلام کا فرمان ہے افضل الحج الحج و حج افضل حج دو چیزوں کا نام حالانکہ حج میں بڑے شاعر بیت اللہ کا طواف ہے سفر مروا کے سعی ہے وقوف عرفہ ہے مزدلفہ ہے مینا ہے حلق ہے قصر ہے یہ سب حج کے شاعر ہیں فرمایا کہ سب سے بہترین حج دو چیزوں کا نام ایک تفرت سے تلویہ پڑھنا ایک اللہ حملے کلمہ توحید حید تو پکارنا اور دوسرا خون بہان قربانی کرنا یعنی بہترین حج ان دو چیزوں پر قائم اس سے قربانی کی اہمیت والے ہوتی پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ دس حج کو دنیا میں جو بھی عمل ہو اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی آج کے دن سب سے بڑھ کر قربانی آج کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں حالانکہ حاجی بہت سے کام کر رہے دنیا میں بڑے بڑے کام ہو رہے فرمایا کہ آج کے دن سب سے بہترین عمل قربانی یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے ہمیں اپنے اس عمل میں اتقان پیدا کرنا ہر عمل میں قربانی اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناراقی کر فصل رب کا برحق اے محمد وسلم ہم نے آپ کو تو دیا ہے توخر کے بہت سے ہیں لیکن جو سب سے اقرب معنی جو اللہ کے جنم نے خود بیان کیا وہ یہ ہے کہ کوثر ایک حوض ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے گا اس کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو تبش ہوگی سورج کی حرارت اور گرمی سورج کا قریب ہونا یہ بندوں کو جلسا دے گا مطلب شمس و حتیہ سکون علا مسافت میل سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر کھڑا ہو جائے گا اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میل کا کیا معنی کیونکہ کے عرب میں میل کے دو معنی ہیں ایک میل مسافت والا جو معروف ہے دوسرا میل وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتا تو یہ نیل مراد ہے کہ وہ نیل مراد ہے میں نہیں جانتا لیکن غور کریے سورج کس قدر قریب ہوگا آج بہت دور ہے پولہ ہاں نیل دور کیسی تپش ہے کیسی گرمی ہے تو یہ اس حوض کوثر کی اہمیت ہے اس وقت لوگ پسینوں میں نہا رہے ہوں اور وہ پسینہ دنیا میں پسینہ نہیں ہوگا جن کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رہنا ہو وروز اللہ اللہ اس پسینے سے نجات دے دے خاص جہنم میں ڈال دے اتنا تکلیف دے یہ مندر اس وقت دو اللہ کی عظیم و شادی تھے ایک اللہ تعالیٰ کا سایہ اور دوسرا یہ حوض کوثر رسول اللہ علام کا فرمان ہے من شرے بمن ہو لائے اتنا یہ جنگ جس شخص نے اس حوض میں ایک جان پی لی ہے اسے پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی جب تک محشر کا میدان قائم ہے اور وہ دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اسے پیاس نہیں لگے گی اور جس کو یہ پانی نصیب نہ ہوا اسے بڑی تکلیف دے پیاس محسوس ہو اوپر پسینے ہوں گے اندر پیاس کی شدت ہوگی یہ دن کیسے کٹے گا بڑی عظیم نعمت ہے جس کی بعض احادیث میں یہ طرف سے لے کر عدم تک جس کا پانی اشد و بیاض من لبن دور سے زیادہ سفید ہو گئے وہ احمد میں اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہو گیا اور فرمایا کہ اس کا دارا جنت کی مسک ہوگی اور پانی میں کینکڑیاں ہوتی وہ کینکڑیاں موتی یا خود ہوں گے آنیت ہو تو نجوم سما جو میں آپ کھوئے رکھے ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی یہ ایک ابھی شان نعمت اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اس سورت کا ہوا صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اجلام کے تو بیٹھے ہوئے تھے اچانک اچانک آپ پر غشی تاری ہوگی یہ وہ کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے موقع پر دو چار ہوتے تھے وہی کا فکر اور وہی کا بوجھ اتنا محسوس ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اسلام بے ہوش ہو کر گرے یہ شدت اور یہ فکر پیارے ہے نے تقریباً تیئیس سال تک برداشت کیا اس سیکل کا کیا معنی اس بوجھ کا کیا مانا اس کے دو سوال ہو سکتے ایک سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہی کی عظمت اور حیبت کو اجاگر کرنا چاہتے یہ کوئی عام پیغام نہیں کہ ڈاکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا یہ خلا کے کائنات کا پیغام جس سے یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی اور نبی اسلام پر ایک شکل اور بوجھ کی کیفیت آئی رہتی تاکہ بندے اس پیغام کی عظمت کو اور اس پیغام کی حیدر کو پہچان لیں تو پھر وہ بندے بڑے شکیل ہیں ان کے ان کی فطرت انتہائی ناپاک ہے جو اللہ کے اس پیغام کو سن لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں لیکن صاف کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن و حدیث ہے لیکن یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہمارے ایمان کا قول اس کے خلاف ہے ہماری برادری کی رسمیں اس کے خلاف ماں اس بنا پر آسمانی پیغام کو ٹھکرا دیتے اللہ تعالیٰ کو اس پیغام کی حیبت کو واضح کرنا چاہتے انہیں کوئی اثر قرآن آم پڑھتے حدیثیں سنتے اور صاف مکر جاتے کہ یہ تمہارے ہاں ہمارے ہاں نہیں اور یہ بڑی جرت اور جسارت ایسے لوگوں کا انجام بڑا حیبت ناک ہو گیا جو اللہ رب العزت کے عوامل اور اس کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتے اس طرح گٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فرامین کو ٹال دیتے ہیں معطل کر دیتے ہیں حالانکہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لینے نے تیئیس سال تک یہ مشتب برداشت کی تھی دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے مقام کو ان کے درجے کو اور اونچا کرنا چاہتے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ مومن کو ایک پاؤں میں کانٹا چھوٹ جائے اس کا بھی ثواب ملتا گناہ کرتے اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ سب سے اونچا مقام پہ ہی کر اور اس کے نزول کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تکلیف سہتے اس بوجھ کو برداشت کرتے شدید سردی کے موسم میں پرنالے کی طرح پسینہ بہتا آپ کے جسم سے کتنا پولی سٹل ہو سکتا تو کتنی تکلیف آپ نے برداشت کی ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ مسلسل تیئیس سال تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر کا مقام اور آپ کا درجہ کتنا اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کو رفا نظام فرما تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی حوض کو میں تو آپ جب وہ خشی آپ کی ختم ہوئی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہم نے پوچھا کہ یار سو روس بمک آپ کیوں ہنس رہے ہیں مسکراہٹ کیوں آ گئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایک نعمت دی ہے اس نعمت میں خیر کثیر ہے اس نعمت میں خیر کثیر ہے اور وہ نعمت حوض کوثر کی ان نہ آ گئی اب یہ خیر کثیر آپ کو مل گئی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تقاضا ہے کہ اس نئے میں شکر ادا کر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات دیے لیکن اس نئے کو حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور وہ شکر کی ادائیگی دو طریقوں سے ممکن فصل لے رب دے کا بن ہے ایک اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھی اور دوسرا اپنے پروردگار کے لیے قربانی دی نماز پڑھو اور جانور کو ذبح کر کے قربانی دے اس کا معنی یہ کہ دونوں ہم بڑی چوٹی کے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوض کی نعمت دی خیر عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت پر شکریہ طلب کیا میرا شکر ادا کر اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے بتائے کہ ان دو طریقوں سے شکر ادا کر سکو گے ایک نمازیں پڑھو فرائض اور نوافل اور دوسرا قربانی دو جانور کو ذبح کر کے قربانی دو اس کا معنی یہ کہ یہ دو جو عمل ہے بڑا برکزیدہ ہے اور بڑا عظیم و شان عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو اعمال کا تعین کیا انتخاب کیا اپنے شکر ادا کے لیے شکر کی ادائیگی کے لیے اب یہاں جو سب سے اہم نقطہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز قربانی اپنے پرور کے لیے ہو رب کائنات کے لیے ہو اسی کے لیے نماز ہو اسی کے لیے قربانی بخلاف قوم قریش کے ان کی نمازیں ان کے سجدے اور ان کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے ہوتی تھی مگر یہاں فرمایا کہ نماز بھی پروردگار کے لیے ہو اور قربانی بھی پروردگار کے لیے ہو جس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ اپنی نماز کو اور قربانی کو شرک کی غلطوں سے پاک کر یہ دونوں عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہر عمل کی طرف جو بھی عبادت ہے اس کا مستحق اللہ رب العزت اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلو کا بھی خالق ہے تاکہ تم میں تقوا آ جائے تقوا کی احساس اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی عبادت ہے تو ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ نماز اور قربانی اللہ کے لیے خالص ہو اس میں شرک یا نیلش نہ ہو کسی غیر اللہ کا تصور تک نہ ہو تصور کی مثال ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری کی حدیث مسلم احمد میں بھی ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انی نظر تو انہرا ابن بے بوانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی اس نظر کی تفصیل یہ ہے کہ مجھے اولاد بھی ہوتی تھی میں نے یہ نظر لی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں بوانا مکان پر جا کر سو اونٹ جمع کروں بوانا مکان پر جا کر سو اونٹ جمع کروں اب اسلام آ گیا مجھے بیٹا بھی مل گیا اون بھی موجود ہے سو اون میرے پاس موجود لیکن نظر کا نہیں تھی اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دین اسلام میں نظر کے کیا حکام ہیں نظر کو نافذ کروں گی نہ بیٹا مل چکا ہے سو اونٹ موجود ہے لیکن نظر کی ہے اب تو نافذ کرو یا نہ دو سوال کیے تمام صحابہ موجود تھے کہ ہر کان اب وفان ہے کہ تم نے بغانا مقام کا انتخاب کیوں کیا یہ ساری زمین موجود ہے اپنے گھر میں کر رہے اپنی بستی کے چوراہے میں کر لو کسی میدان میں کر لو تم نے بوانا مقام کا انتخاب کیوں کیا کہ یہاں سو مرتبہ کرو آپ نے سب سے پوچھا کہ ہلکان اوفان لیا کیا بوانا مقام کو بت پرستی ہوتی تھی کبھی کسی دور میں غیر اللہ کی پوجا ہوئی کبھی کسی قوم نے کسی ملت نے بوانا مقام پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی صحابہ نے کہا کہنا نہیں ہمارے علم میں نہیں بوانا مقام پر ایسا کوئی کام نہیں ہو فرمایا کہ کان بہا عید آیات الجاہلی تو پھر یہ بتاؤ کہ بوانا مقام پر کبھی جاہلیت کے دور میں کوئی عرس لگا کوئی میلہ کسی میلے کا انعقاد ہوا ہو کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو ایسی بات ہے صحابہ نے کہا کہ نہیں نہ یہاں کوئی پرستی ہوئی اور نہ کسی میلے یا عرس کا انعقاد ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر نظر ہی کر اب تم اپنی نظر پوری کر سکتے تو بوانا مقام پر جا کر سو اون سبا کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جاہلیت کی نظر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پورا کرنا واجب ہے کیونکہ نظر اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جب بھی مان لی جائے جب اس کی تنفیز کا وقت آ جائے موقع بن جائے تو اس کو پورا کرنا فرق ہے یوں فون اگر نظر ہے اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ہم نظروں کو پورا کرتے بس شرط یہ کہ اللہ کے لیے اور شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی نظر اللہ کے لیے تھی اور شریعت کے خلاف نہیں تھی جس مقام کو اس نے انتخاب کیا تھا اس مقام پر کبھی شرک یا میلے کا انعقاد نہیں ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دے دی جس کا معنی یہ اگر وہاں کسی بھی دور میں کوئی میلہ لگا ہوتا یا کسی بھی دور میں غیر اللہ کی عبادت ہوئی ہوتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نظر پوری کرنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ تمہارا اب وہاں جانا اس غیر اللہ کی پرستش یا اس عرس کے ساتھ تشبر ہو سکتا ہے تم وہاں جاؤ اور جا کر اون جمع کرو اور کسی کے دل میں یہ دھیان آ جائے کہ فلاں موقعوں پر یہاں یہ کام ہوا اور یہ کام اسی کام کی کڑی ہے جب تشبد ہو سکتا ہے اور اس سے شرک جو ہے اس کا ظہور ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں شرک آ سکتا اور جو لوگ ابھی دین اسلام کی تعلیم میں متقل نہیں ہوئے ان کی گمراہی کا اندیشہ ہے کہ فلاں موقع پہ یہ کام ہوتا تھا آج اللہ کے جلندر نے بھی یہ کام کرایا اس کا معنی یہ کہ وہ کام جو اس وقت ہوتا تھا اور جو اللہ کے کروا رہے ہیں یہ یہاں پر جائز تو اس سے شرک کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اور شرک کے ظہور اور بھکور کا خطرہ تھا لہذا اللہ کے قدم میں تسلی کر لی یا کوئی خوش نہیں لگا اور یہاں کسی میلے کا انعقاد نہیں ہوا اور یہاں کبھی غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نے حکم دے دیا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ قربانی کا مسئلہ کتنا احساس جانور جمع کرنے کا معاملہ کتنا احساس اور یہ وہ عمل ہے جاہلیت کے دور میں لوگ بتوں کے لیے کیا کرتے تھے جانور بتوں کے نام پر وقت کر دیتے بتوں کے نام پر پالتے بلکہ بہت سے لوگ تو جانور کو بغیر مانتے ہیں اور اپنا الہ مانتے ہیں اور اس کی تارویم کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں جس کے بغیر ہم نے نیپال میں کئی بار دیکھے کہ اگر کوئی گائے چوراہے میں آ کر بیٹھ گئی پیچھے ٹریفک جام ہے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں کہ یہ ہماری ہمارا الہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس کی تعویم کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ قوموں میں تعظیم کی بنیاد بنا ہے کہ اس معاملے میں توحید قبر رکھنا بہت ضروری اللہ بات نے فرمایا کوئی ان سوار تھی وہ نسر کی تو محض ہے وہ اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میری نمازیں اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریف کا جس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے لیے کیوں ہے نماز اللہ کے لیے کیوں ہے قربانی اللہ کے لیے کیوں ہے پوری زندگی اللہ کے لیے کیوں ہے موت بھی اللہ کے لیے کیوں ہے فرمایا میں دارے کا مرتبہ مجھے اللہ نے یہ آگے دی یہ اللہ کا حکم ان باپ عقیدے انسان کی ذوق اور فطرت کے عکاس ہو سکتے ہیں لیکن کہ یہ میں پیدا کیجیے اپنے اندر پیدا کیجیے عقیدہ کی اصلاح توحید کا فہم توحید کا شعور ان نصوص سے یہ بات لانے ہوتی دوسری چیز جو قربانی کی زینت ہے اور قربانی کا ہے وہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہو یہ اللہ کے لیے اخلاص میں دل کے اخلاص میں آپ دس جانور خرید لیں بیس خرید لیں اور باری باری ذبح کریں جانوروں کی کثرت اور مہنگے جانور یہ پہلے نوٹ نہیں ہوتا اس کا نمبر کاٹ میں آتا اللہ کا فرمان ہے نہیں اللہ بلا ولا ہو مال اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا نہ تمہاری چبانے کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوا ہوا دل کا تقوا اخلاص اللہ کو یہ پہنچتا ان اللہ وائن سوالکم ولا اجسامکم ولا الى اموالکم ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو تمہارے جسموں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی سب سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھے گا پھر تمہارے امان کو دیکھے گا اس کے بعد یہ نمبر آئے گا کہ بندے نے جو قربانی خریدی کتنے پیسے خرچ کیے کتنا مال خرچ کیا اخلاص کے امتحان میں اگر کامیاب ہے اللہ نے دل سے اس کا اخلاص بھاگ لیا اس کا دل واقف ہونے سے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے اب بات آگے بڑھے گی کہ کتنے پیسے خرچ کیے اب وہ ایک ایک پیسے کا عجر ملے گا لیکن اگر بندہ اخلاص کے امتحان میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا تو جانور دس ہو خواہ بیس ہو دنیا میں شہرت ہو اخباروں میں فوٹو چھپے اور جانور چوراہے میں دس دن تک باندھ کے رکھے ہوئے کہ دنیا باتیں کرے کہ فلاں حاجی صاحب کی گائے ہے کوئی رائے نہیں کوئی اجر نہیں کوئی سواب نہیں کیونکہ بندہ تقوی اور اخلاص کے امتحان میں فیل ہو گیا تو میں نے تب وقت یہ بات اس لیے کی ہے کہ عمل کا اتقان شرعی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ بندہ عمل کرے اتقان کے ساتھ اس میں حسن پیدا کرے خوبصورتی پیدا کرے سجاوٹ پیدا کرے اتقان پیدا کرے پختگی پیدا کرے اور ان چیزوں کی احساس جو ہے وہ تین چار باتیں ہیں ایک اللہ کی توحید ہے دوسرا عمل میں اللہ کی رضا جوئی اللہ کے لیے خالص ہونا اور تیسرا اس عمل میں اول سے لے کر آخر تک اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع اس پورے عمل کو گھر دو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے رنگ سے دل میں اخلاص ہو اور بندہ توحید کے ساتھ تو پھر آج کا عمل کائنات میں سب سے بہتر دنیا میں لوگ کہیں جہاد کر رہے ہیں گلے کٹوا رہے ہیں اس سے بھی افضل ہمیں آج قربانی ہے دنیا میں کوئی شخص کھڑا ہے دعوت دے رہے اس کے اندر سے افضل یہ قربانی ہے کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اس سے افضل یہ قربانی ہے کہ سما ملا کی صحیح کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ قربانی ہے تو بہت سے کام ہو رہے ہیں فرمایا کہ سب سے بہترین کام آج قربانی اتنا شاندار عمل جو موقع اللہ تعالیٰ ہمارے قریب لا چکا ہے ہمیں چاہیے کہ اس عمل میں اس طرح اتفاق پیدا کرے ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ اس کو ہم چیک کریں اور توحید میں رسوخ ہو پختگی ہو اور توحید مضبوط سے مضبوط تر ہو عقیدہ شریعت نے شریعت اسلامیہ نے جس قدر عقیدے کی اصلاح پر زور دیا ہے اور کسی عمل پر نہیں دی بلکہ دنیا میں جتنی بھی شریعت ہے اور جتنے بھی ابھیان ہیں دین اسلام نے سب سے زیادہ عقیدے پر توجہ دلائی باقی ابھیان میں عقیدے پر غور نہیں باقی ابھیان میں عقیدے پر زور نہیں عقیدے کا اہتمام نہیں لہذا جو جماعت جو ملت جو فرد عقیدے کا اہتمام کرتا ہے وہ شہید مقابلوں کو پورا رہا ہے بات جماعتیں ہم نے دیکھی بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں اونچا نام ہے اقامت دین کی گردان وہ گردان تھی عقیدے کا احترام نہیں وہ دیکھتے ہیں جس مقام پر کثرت کا جو عقیدہ ہو اس کو وہ قبول کر لیتے چنانچہ اگر پاکستان میں ہے تو ان کی اکثریت حنفی ہے سعودی عرب میں ہے اکثریت اہل حدیث ہے مصر میں ہے اکثریت شافی ہے اور مجھے تعجب ہوا جب میں امان میں دیکھا کہ امان میں اکثر جو فرقہ ہے اور لوگوں کا عقیدہ ہے وہ اداسی اور خارجی ہے وہاں یہ لوگ خارجی ان عقیدے کا اہتمام نہیں عقیدے پر توجہ نہیں بہادر سیاست ہے اس کے ذریعے کرسی کو حاصل کرنا یا کثرت کے رنگ میں بہ جاؤ یہ تو کوئی نیکی نہ ہو سب کچھ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کو یہ دورہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اقامت دین کا کام کرو یہ ساری چترجہ فضول ہے اقامت دین وہ کر سکتے ہیں جو خود دیندار ہیں جن کے پاس عقیدہ ہو منحج ہو جن کے پاس نبی اسلام کی سیاست ہو جن کے پاس توحید ہو اللہ کے رسول کی محبت ہو پیدمبر اسلام کی مطابقت ہو اور جو قوم اس حدف سے دور ہے ان کی تعداد چاہے کوڑ ہو ہر ہر ہو ان کے ذریعے دین قائم نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت معاشرے میں اپنے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے حالانکہ پیغمبر غریب تھا مسکین تھا یتیم تھا اللہ نے انتخاب کیا کیونکہ پیغمبر کی فطرت اور اس کا دل پوری کائنات میں سب سے مجلہ اور پاکیزہ تھا اور جہاں یہ معاملہ ہو وہاں کامیابی یقینی ہوتی تو بات تھوڑی دور چلی گئی میں ایسے ہوں کہ یہ کامیابی کی احساس ہے لہذا توحید اور عقیدے کا اہتمام اس کے ساتھ اخلاص کہ عمل میں اللہ کی رضا کا رنگ پیدا کیا جائے کہ یا یہ کام کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے دنیا کی شہرت دنیا کی بہت اور دنیا کی شادائش مقصود نہیں تیری توحید کی احساس پر ہوں تیری رضا چاہیے اور عمل میں تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق اور یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں تو عمل کا اطخان پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرے اس اطخان کے ساتھ اس میں یہ خوبصورتی پیدا کرے اور اگر خوبصورتی دوسرے والا میں ہو کہ خوبصورتی تو نظر آ رہی ہے لیکن شریعت میں کہیں نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن کام بہت اچھا ہے تو پھر یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ حسن اور وہ خوبصورتی شیطان کی طرف سے کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں اپنا راستہ فسق و حجور کا راستہ معافیت کا راستہ بدار کا راستہ تیرے بندوں کے سامنے سجا کر پیش کروں سجا دے دو ہیں ایک سجاوٹ وہ ہے اس میں اللہ کے جلندر کی سنت کا رنگ ہے دوسری وہ ہے اس پر شیطان کا رنگ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے رنگ میں کھو جائیں حدیثیں پڑھیں اپنے اوپر نافذ کریں اپنے اعمال کو پیش کریں ایک ایک عمل کو چیک کریں اللہ کے جلندر کی سنت کے مطابق ان کو بنائیں اور پھر وہ عمل کریں اخلاص کے ساتھ اور توحید کی معرفت کے ساتھ تو پھر انسان کی بخشش یقینی ہے کہ اللہ رض کے رسول کے وعدے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اتباع کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله